افبهذا الحديث انتم مدهنون کیا تم اس کلام الہی کے سلسلے میں کافروں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے ہو